کیا یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اسے بنالا ہے تم فرماؤ تو اس جی سے کوئی ایک صورت لے آؤ اور اللہ کو چھوڑ کر جو مل سکے سب کو بلا لاؤ اگر تم سچے ہو